ضرور لکھیں گے ہاں لنک تو بننا لنک تو بننا وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے منع یم نہ اسے یم اسے کچھ ہوگا وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے وہ دو مرد ضرور ضرور روکیں گے یم نہ اسے یم نہ آنے سے کچھ بنے گا پھر ہاں، لیم نہ آنے نہ آنے تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی پرہیز کرنا اجتا یا نہیں بوسے یہ اچتا نہیں تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی سب عورتیں آ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے نان کچھ آئے گا نان تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی یا اچتا نہیں سے پرہیز کرنا یا ہاں لج تنب نان لج تنب نان نان آ گئے نا آخر میں لج تنب نان وہ سب مر ضرور ضرور جائیں گے ذہب یس زبو سے یس زبو سے وہ سب مر ضرور ضرور جائیں گے یس یس حبو سے یس حبو سے وہ سب مر ضرور ضرور جائیں گے لیس ہبن لیس ہبن لیس ہبونا تھا نا اصل میں یس ہبونا تھا پھر نون گر گیا لام تاکید آیا پھر جو تھا انہوں نے سکیلا آخر میں لگا دیا تو واؤ بھی گرایا ساتھ واؤ بھی گرایا لیکن واؤ سے پہلے ضمہ باقی رہتا ہے لیس ہبن تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی یس ماؤ سے تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی ہاں تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی ہاں، تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی تو لج تنب نانے نہیں ہوگا لتاج تنب نانے ہوگا ہاں تم سب عورتیں نا حاضر کا سیکھ ہے نا تم سب عورتیں پیچھے جو پڑھا تھا ہم نے تم سب عورتیں ضرور ضرور پرہیز کرو گی تو بھائی یا نہیں آئے گا تا آئے گا نا تم سب عورتیں اور تو کیا آئے گی لتج تنب نان نے اس کو دیکھ لیا کریں گے اور تا کا جو ہے اس میں سے اچھا یہ کیا آ گیا تم تم دو عورتیں ضرور ضرور سنو گی تم دو عورتیں تسمانہ تسمان تم سب عورتیں چاہیے تسمان ہاں، تو آئے گا لے ہے لسمان تسمان تسما اُنہ تسما ان تسمان ہے پھر دوبارہ آ جائے گا حاضر کسی کے تم دو عورتیں ضرور سنو گی لسمان وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی وہ ایک عورت ضرور ضرور چھوڑی جائے گی تارا کا یت رکو چھوڑنے کے معنی یت رکو سے کچھ بنے گا چھوڑی جائے گی اب کیا ہوگا یہ اب آپ نے کرنا ہے وہ ایک اور ضرور ضرور چھوڑی جائے گی مجھول کا سیگا ہوگا تو لایوت رکن لایوت رکان لایوت رکن رکن لتت رکن نہیں آئے گا لتت رکن مجھول کا سیگا ہے مجھول سارے ایک جیسے آتے ہیں لطت ر لطت لط ہے لطت رو نہیں لطت لط لطف کرنا ٹھیک ہے لطت کرنا مجھول کے اندر یہ کام نہیں آتا وہ زمہ جو ہے نا اسے ٹھیک ہے نا لطف الانا مجھول دیکھیں مجھول کا سیگا یہ آئے گا میں ایک مرد ضرور ضرور سنوں گا یس ماؤ سے آسمانا وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی <coughs> وہ سب عورتیں ضرور ضرور جائیں گی یس اب اسے کچھ آئے گا یس اب اسے کچھ آئے گا یس اب اس سے کچھ بنائیں گے وہ سب عورتیں روز روز جائیں گی لذہبنہ لذان ہے لیا صحبنہ لتا زحبن لتا صحبان لیا لذہب نان وہ سب عورتیں وہ سب عورتیں لتا صحب نہیں آئے گا ٹھیک ہے غائب کا سیگا ہے نا تو غائب کا سیگا اس میں کیا آ جاتا ہے جمع مونس غائب کا سیگا یا کے ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے نا لذہب نان ٹھیک ہے نان کا سیگا آئے گا لیا صاحب نان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا جی بس آج اتنا میری طبیعت اصل میں اجازت نہیں دے رہی بالکل پھر تو رضا یہ تھا کہ چھٹی کر لی جائے پھر میں نے کہا کہ نہیں چھٹی نہیں کرنی آگے ویسے ہی بڑی چھٹیاں آ رہی ہیں دعا بھی کہ صحت جو ہے وہ بس کچھ عجیب سا ہی معاملہ چل رہا ہے کئی دنوں سے جو ہے وہ عجیب سا ہی بس بس یہ انشاء اللہ اس کو کریں باقی شاء اللہ کل کریں گے چھٹیاں کل بس آخری سبق ہوگا ان شاء اللہ اس کے بعد پھر میرے خیال میں پتہ نہیں تیس تک ہیں دو تک ہیں کیا کب تک ہیں دو تک ہیں شاید اس طرح کل انشاءاللہ بتا دیں گے آپ کو انشاءاللہ میسج جو ہے نا وہ پھر دو کو جمعہ تو پھر دو تک چھٹیاں تو ویسے چلی جائیں گی تو پھر دو کو جمعہ آ رہا ہے اندر پچیس کو تو عید آئے گی تو چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس پتہ نہیں تیس تک چھٹیوں کا انہوں نے کہا تھا کل کچھ بتایا تو تھا چھٹیوں کا انہوں نے مجھے نہیں پتا ویسے تھوڑی محنت سرتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہو گیا بس تیس تک چھٹیاں ہیں پھر انشاءاللہ یکم سے یکم کو جمعرات اور جمعہ ایک اور دو گی شاء ٹھیک ہو گیا جی پھر بس ٹھیک ہو گیا چلیں صحیح ہے بس ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ مائک فری ہے جی لے لینا نوید بھائی آ جائیں آپ